حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑی مبارک کا خلال کرتے دیکھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو انتیس